حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہینہ کبھی اتنا ہوتا ہے شعبہ نے جبلہ بن سحیم کی نقل کی اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ مہینہ انتیس دن کا بھی ہوتا ہے انہوں نے اس طرح سے بیان کیا کہ دو دفعہ آپ نے دونوں ہاتھوں کی پوری انگلیاں کھولی اور تیسری دفعہ ایک انگلی کم یعنی بند کر لی سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار ایک سو چوالیس